ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء وما وما آتاكم الرسول فخذوه نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله رسول فخ شدید اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے جو مال دلوایا تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہ جائے اور رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے